ابن ابی جعفر نے بیان کیا ان سے محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتے عنان میں اترتے ہیں اور عنان سے مراد بادل ہے یہاں فرشتے ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے اور یہیں سے شیاطین کچھ چوری چھپے باتیں اڑا لیتے ہیں پھر کاہنوں کو اس کی خبر کر دیتے ہیں اور یہ کاہن سو جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر اسے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو دس